السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا شاید نزول یہ ہے کہ جاہلیت میں ریا اور نام و نمود کے لیے اپنے اموال کی وصیت اجانب اغنیا سرمایہ داروں مالداروں کے لیے کر کے اپنے رشتہ داروں کو یا جن کو میراث میں سے حصہ مل جانا تھا ان کو محروم کر دیا جاتا تھا تو اس ایسی کریمہ میں اس کی اصلاح کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ مرنے والا دوسروں کو اجدبیوں کو وصیت کرنے کے بجائے اپنے جو اپنے جو میرا میرا جن جن جن کو میراث کا حصہ ملنا ہے انہیں کو ان کے بارے میں وصیت کیجیے اور یہ بات ذہن میں رہے کہ آیت کریمہ جو ہے نا یہ اس وقت یہ جب آیت نازل نہیں ہوئی تھی یعنی ہر ایک کا الگ الگ حصہ متعین نہیں ہوا تھا یہ اس وقت کی بات ہے بعد میں جب آیت نازل ہو گئی تو اب اس کی ضرورت نہیں رہی اور گیارہ اس جگہ تک جو ہے نا جتنے بھی ورثہ ہے جن میں جن کا میراث میں حصہ بنتا ہے ان سب کے پورا کا پورا تفصیل ہے جب یہ اس ذکر میں جس ورثے کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ فرض نہیں ہے لیکن اگر کسی شخص پر قرض ہو تو مقروض ہو اس کی وسط کرنا اب بھی ضروری ہوگا لازم ہوگا فرض ہوگا اور ایک تہائی تک ایک تہائی تک آج آج بھی بھی اب وسط کر سکتا ہے یہ جو ایسی کریمہ ہے یہ اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مرنے والے میں وارثوں کے حصے متعین نہیں ہوئے تھے بعد میں جب صورت نساء کے آیت نمبر گیارہ سے لے کر چودہ تک جس میں تمام ورثے کی حصے معراج کی تفصیل ہے جب وہ نازل ہو گیا تو اب ان کی ضرورت نہیں رہی اب آتے ہیں پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ پڑھنے کے بعد پھر اس کی ہسٹری پڑھیں گے خطب علیکم اذا حضر احدكم الموت ثم پر فرض کیا خطب علیکم ثم پر فرض کیا گیا ہے اذا حضر احدكم الموت جب تم میں سے کسی کی موت قریب ہو ہو ان خیرن اگر اس نے مال للوالدین والاقربین بالمعروف وہ اپنے والدین قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے حقا المتقین یہ متقی لوگوں کے ذمہ ایک لازمی حق ہے یہ متقی لوگوں کے ذمہ ایک لازمی حق ہے بدل له بعد ما سمعه پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا فینما تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے ان اللہ یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے فمن خاف من اپن ہاں اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وسط کرنے والا بے اجرا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے او اثمن یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے فازلہ بینہم اور او متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کر آ دے فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے یعنی جن لوگوں نے مرنے کے والے کی زبان سے کوئی وسط سنے ہو تو ان کے لئے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اس میں کمی بیشی کرے جس طرح وصیت کی گئی ہے اسی کے مطابق جو ہے نا وصیت عمر کرنا ضروری ہوگا اس میں کمی بیشی کرنا اپنی طرف سے جو ہے نا یہ بالکل جائز نہیں ہوگا اب آتے ہیں صاحب کی تشریح کی طرف کتبہ فرض علیکم یعنی تم پر فرض کیا گیا ہے تم پر اذا حضر احدكم الموت جب تم میں سے کسی ایک کو موت کا وقت قریب ہو جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت قریب ہو اے اسباب ہو یعنی موت کے اسباب ان ترک خیرا یعنی مالا اگر اس نے ترکا چھوڑا ہو ان ترک خیرا یعنی اگر اس نے مال چھوڑا ہو الوسیتو تو وصیت کرنا مرفوع بکتب متعلق ان انکانا ظرفیتا ودال على جوابها ان انکانا شرطیتا وجواب ان محضوب ای ای ای فلیوسی مرفوع نے یعنی یہ جو الوصیت ہے اس کا ترکیب بتانا چاہتا ہے کہ یہ مرفوع ہے لفظ کتب سے یہ مرفوع ہے لفظ کتب سے اور متعلق ہے ازا کے ساتھ یعنی عامل ہے یہ اس وقت جب انکان ظرفیتا جب یہ ظرفیہ ہو ودالن علی جواب ہاں انکان شرطیہ اور اذا شرطیہ ہو تو یہ دال پر جواب ہے تو جواب ان محضوب اے فل یو یوتی اور ان کا جواب محضوب ہوگا یعنی فل یو یوتی للوالدین والاقربین والدین اور اعزو اقارب کے لیے بالمعروف معنی معقول طریقے پر معقول طریقے پر بالعدل اللہ یزید علی سلطے ولا فضل غنی بالعدل یعنی انصاف کے ساتھ انصاف کے ساتھ کیا مطلب ہے اللہ یزید علی سلطے کہ سلطے یعنی تہائی مال سے وصیت نہ بڑھنے پائے یعنی بڑھنا جائے تہائی مال سے بڑھنا جائے ولا فضل غنی اور مالدار کو ترجیح نہ دی جائے اور مالدار کو ترجیح نہ دی جائے ہب یعنی ضروری ہے مصدر مؤکد لمضمون کی قبل ہو کہ ہر مصدر جو ہے یہ قبل کی مضمون جملے کے لیے مؤکد ہے علی المتقین متقین منا فریض گاروں کا ہے خوف رکھنے والوں پر اللہ سے ڈرنے والوں پر تو جس طرح کہ پہلے بتایا گیا کہ یہ جو آیت کریمہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی اس دور میں نازل ہوئی تھی جب صورت نساء کی آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی تھی اور تو یہ اس آیت کریمہ چاہیے منسوخ ہے حاضر منسوخ بے آیت المیراس اور یہ آیت کریمہ میراس کی آیت سے جو ہے یہ منسوخ ہے وہ کیا ہے یہ اشیاء میں لکھا ہوا یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حضل ان فیین سیئین تو اس آیت کریمہ سے جو ہے نا یہ آیت منسوخ ہے وہ بحدیث لا وسیعت لوارث رواہ ترمیزی اور مشہور جو حدیث ہے بحدیث اور اس حدیث سے لا وسیعت لوارث حدیث کی وجہ سے جو ہے نا اور اس آیت کریمہ کی وجہ سے یہ کیا ہے یہ منسوخ ہے فمن بدلہ الاساو من شاہد موسین جس جو شخص تبدیل کر دے جو شخص تبدیل کر دے گا ایساو من شاہدن و وسیعن یعنی اس وسیعت اس وسیعت کو من شاہد منی خود گواہ ہو وسیعن یا وسیع ہو بعد ما سمع ہو عالم ہو اس کے سن لینے کے بعد اس کے سن لینے کے بعد علم ہو یعنی جاننے کے بعد یعنی المبدل اس کا گناہ یعنی جس نے اس کو تبدیل کیا اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی کی ہے وصیت میں جو کمی بیشی کی ہے اس کا گناہ تبدیل کرنے والے پر ہوگا الاساء المبدل یعنی بدل کیا ہوا وصیت الذين بدلو تو اس کا گناہ ہوگا ان لوگوں پر جنہوں نے اس کو تبدیل کیا ہے فيه اقامت الظاہر مقام المضمر کہہ رہے کہ اس میں جو ہے نا اس میں ظاہر بجائے زمین کے استعمال کیا گیا ہے یعنی علیہم کی بجائے علی اللذین فرمایا ہے ان اللہ سمیع لقول الموسی علیم ان اللہ یقینا اللہ تعالی سننے والا ہے سمیع سننے والا ہے یقینا اللہ تعالی لقول الموسی وہ صدق کنندہ کا قول ہے وصل کرنے والے کا قول اس کو سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے علیم جاننے والا ہے با خبر ہے فعل الوصی فمجاز علیہ ان کو کیے کے مطابق بدلہ ملے گا ان کو کیے کے مطابق بدلہ ملے گا فمن خاف موسن فمن خاف موسن جس شخص کو وسط کرنے والے کی طرف سے اندیشہ ہو خطرہ ہو ڈر ہو مخففا و پھر اس کو مخفف بھی پڑھا گیا تفریق کے ساتھ اور مسقل مشدد بھی اس کو پڑھا گیا ہے یعنی موسی کا جو لفظ ہے جنفن جنفن کسی بدعنوانی کا کسی بدعنوانی کا میلن ان الحق خطا یعنی حق سے خطا کی طرف میلان کا ہے یعنی کسی کو یہ شبہ ہو ڈر ہو خطرہ ہو اندیشہ ہو کہ وسط کرنے والے کی طرف سے او اثمن یا کسی جرم کے ارتکاب کا یا کسی جرم کے ارتکاب کا یعنی کسی گناہ کا جان تعمد ازالے کا بزیادہ سے علی سل سے کہ قصدن جو ہے نا سل سمال سے زیاد کی وسط کر رہے ہیں او تخصیص مثلا یا غنی مالدار کی تخصیص کرے یعنی تہائی اپنے مال کی تہائی تک تو اس کو وسط کرنا جائز ہے ہے صحیح لیکن اگر اس نے تہائی سے زیادہ کیا یا کسی مالدار کی جو ہے نا تخصیص کی غنی کی تخصیص کی تو گویا کہ اس نے گناہ کیا بھائی بینہم پھر فاصلہ صلح کرائی بین ان کے درمیان بین الموسی والمصالح یعنی جو وصیت کرنے والا ہے اور جس کے لیے وصیت کیا جا رہا ہے بالامر بالعدل یعنی عدل کے ساتھ عدل سے فلائف علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں رہا تو اس پر کوئی گناہ نہیں رہا ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی معاف فرما دینے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں مطلب اس کا یہ ہوا کہ یعنی اپنے رشتہ داروں میں سے اپنے رشتہ داروں میں جو وسط کرنے والا ہے موسی ہے جو وسط کر رہا ہے اس نے اگر تہائی مال سے زیادہ کی کی یا کسی کے لیے زیادہ کیا تو پھر کسی نے اس کو بعد میں سمجھایا کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو جب کسی کا ہاں کوئی خوزگی ہوتی ہے کوئی مر جاتا ہے تو اس وقت ایک تو اس مردے کی جدائی کا غم ہوا کرتا ہے اور اوپر سے اگر جو میراث ہے وہ بھی اگر کسی اور کو مل جائے تو یہ جو ہے نا ڈبل کی بجائے جو ہے نا ٹریپل غم ہو جائے گا ایک تو ان کے گھر سے جنازہ اٹھ گیا ہے اور جنازہ اٹھنے کے بعد جو ہے نا جو ان کا تھوڑا بہت مال تھا جائیداد کا سرمایہ تھا وہ بھی کسی اور کو ملے گا یہ جو اس کے اپنے ورثہ ہے جو اس کے اپنے ورثہ ہے تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو اس وجہ سے اگر کسی نے یعنی مرنے سے پہلے پہلے ان کو سمجھایا ویسے کرنے والے کو کہ جو آپ کر رہے ہو یا آپ زیادتی کر رہے ہو ظلم کر رہے ہو اپنے بال بچوں کے ساتھ اور آپ تو چلے جائیں گے یعنی ان کے لیے بعد میں مسئلہ بنے گا اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا تو آپ نے جو تہائی سے زیادہ وسط کی ہے یا آپ نے افلان آدمی کی جو تخصیص کی ہے جو آپ کے غنی ہے مالدار ہے آپ ان میں یہ ان سے رجوع کیجیے اور اس نے یعنی اس موسی نے اور سمجھانے والے کی بات سن کر اس تہائی مال سے جو زیادہ وسط کی تھی اس کو چھوڑ دیا اور جو کسی آدمی کسی غیر آدمی اجنبی آدمی کی جو تخصیص کی تھی اس کو جو ہے نا چھوڑنے پر راضی ہوا یعنی حصہ دینے سے جو ہے نا اس کو واپس رجوع واپس رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس طرح جو ہے نا کوئی پھر اس پر گناہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ غفور ہے مہربان ہے اور رحم کرنے والے تو اب جو ہے نا ورثہ کے جو جن کو میراث ملتا ہے او ورثہ جن کو میراث ملتا ہے ان کے لیے جو ہے نا کسی چیز کا ورثت کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا بلکہ جائز بھی نہیں ہے کیونکہ آیت کرمہ بھی جو صورت نساء کی آیت کرمہ ہے کہ یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حد المتین اس آیت کرمہ میں جو ہے نا تمام کی تمام جیسے بھی ورثہ ہے ان کے حصے آ گئے ہیں اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے لا کہ میراث میں سے جن کو حصہ ملے گا میراث میں سے جن کو حصہ ملے گا ان کے لیے وصول کرنا جائز نہیں ہے تو آج کل جو ہے نا اپنے میراث میں سے یعنی موسی جب وصیت کر رہا ہو تو اپنے ورثہ میں سے کسی کے لیے وصیت نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے جتنے بھی حصے ہیں وہ مقرر ہو چکے ہیں تو انہی حصوں کے مطابق ان کو حصہ ملے گا یعنی اگر کی بات سمجھ میں نہ یہ تو پوچھ سکتی ہو چلو صحیح ہے انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو باقی جو رہے گی میں نے ویسے تھا کہ آج کچھ پڑھ لیں گے تو صحیح ہے انشاءاللہ باقی جو ہے جو رہے گی انشاءاللہ وہ آئندہ انشاءاللہ پرسو انشاءاللہ ہمارے والے دن کل اور پرسو تو چھٹی ہوگی تو شمار والے دن سے انشاءاللہ پڑھیں گے